ابن جریچ کہتے ہیں میں نے عطا سے کہا تم کو وہ کون سا وقت پسند ہے کہ جس میں میں نماز عشع باجماعت یا منفرد ادا کروں انہوں نے کہا میں نے سیدنا عبداللہ میں عباس رضی اللہ عنما کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عیشہ کی ادائیگی میں تاخیر کی یہاں تک کہ لوگ سو گئے اور پھر بیدار ہوئے بس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول نماز بس اللہ کے نبی نکلے گویا کہ میں اب بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور آپ نے سر کی ایک جانب ہاتھ رکھا ہوا تھا آپ نے فرمایا اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو ان کو حکم دیتا کہ وہ یہ نماز اس وقت میں پڑھیں حدیث نمبر گیارہ سو تہتر مسنط احمد